سر الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں بی کی اللہ اللہ باللہ اللہ کی بن سے الشیطانی شیطان من الشیطانی شیطان سے اروجیم جو مردود ہے دھتکارا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے بی سے اسم نام اللہ اللہ کے الرحمن جو بہت مہربان الرحیم جو رحم کرنے والا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہیں الحمد تمام تعریف لی کے لیے اللہ اللہ کے للہ اللہ کے لیے ربی رب العالمین تمام جہانوں کا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن جو بہت مہربان الرحیم رحم کرنے والا الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے مالکی مالک یوم دن الدین بدلے کے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہیں ایا کا صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وہ اور ایا کا صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں ایا نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہ دنا ہمیں ہدایت دے اثرات راستے کی المستقیم سیدھے اہ دن افسرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے سروت راستہ الزینہ ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا علیہم ان پر اللہ پر ہم ان علیہم ان پر غوری نہ کہ المغدوبی غضب کیا گیا علیہم ان پر ولا اور نہ اقدالین جو گمراہ ہوئے سروۃ الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الضالین آمین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے